نخمتح ونسلی علا رسول کریم امہ بادھو فاؤصب اللہ ربی شہلی صدری و یسرلی عمری واہلوکم السانی یفقہ رب یسر ولاۃ وتمم بالخیر سبق نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سو بیالیس سے ایک سو باون صورت البکرا لیسن نمبر ایٹین آیت number one forty two two one fifty two سورت البکرا اور دوسرے پارے کا یہ پہلا رکوع ہے تفسیر دیکھتے سیقول الصفحاء من الناس ما واللہ من قبلتهم اللتی کانو علیقا ما واللہ من قبلتهم اللتی کانو علیہا قل المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے یہاں سے سبق کا آغاز بھی ہے اور پارے کا آغاز بھی ہے آیات پہ براہ راست جانے سے پہلے کچھ باتیں جو ہمیں پھر اس بات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی پچھلے دو رکوع میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ناطے سے ایک چیز دیکھی اور وہ کیا کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی لیکن یہ بیت اللہ کی تعمیر جو تھی پہلی دفعہ نہیں تھی روایات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بیت اللہ شروع سے موجود ہے اور سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا پھر آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا لیکن جب طوفان نوح آیا تو اس میں بیت اللہ کی جو دیواریں تھیں یا اوپر کی جو بلڈنگ تھی وہ گر گئی یا اس کو اٹھا لیا گیا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لی اور خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اس لیے حضرت نوح سے لے کے ہر نبی نے اسی قبلے کی پیروی کی صورت عمران میں بھی یہی بات ہے کہ ان اول نولابیت الناس الناسی بھی بکا کہ پہلا گھر جو دنیا میں انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے تو پہلی چیز سمجھنے کی ہے وہ کیا کہ شروع سے لے کے ہر نبی نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہی کو اپنا مرکز عبادت بنایا اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی لیکن بنی اسرائیل کے اندر جہاں کے اللہ کے حکموں کو بدلنے کی عادت پیدا ہو چکی تھی وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں کے اندر یہ چیز بھی آ گئی کہ انہوں نے بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو جس کو یروشلم میں یروشلم کے نام پہ یا مسجد اقسا کے نام پہ ہم جانتے ہیں اس کو اپنا گھر بنا لیا بیت المقدس بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے اب ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب زمانہ آیا تو شروع میں آپ تیرہ سال مکہ میں رہے مکہ میں رہتے ہوئے آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا رخ شمال کی طرف ہوتا کعبہ آپ کے بالکل سامنے ہوتا اور اسی کی سیدھ میں اگر آپ سوچیں تو بیت المقدس آتا جو لوگ تھوڑا سا بھی نقشے کو جانتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مکہ ہے پھر اس کے بعد کچھ سو میل کے اوپر مدینہ ہے اور اسی سیدھ میں اگر آپ سیدھا جاتے جائیں تو ملک شام ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے تو لہٰذا جب بیت اللہ میں کوئی کھڑا ہو اور اس طریقے سے کھڑا ہو کہ شمال کی سمت سامنے ہو تو نہ صرف یہ کہ بیت اللہ کو سچا ہو جاتا ہے بلکہ بیت المقدس کو بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے استقبال قبلتین یعنی دو قبلوں کو سامنے کرنا یہ مکہ کے دور میں ہوتا رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کسی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تیرہ سال مکہ کے اسی طرح گزرتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو پھر یہ سوال ذہن میں اٹھا کہ اب نماز کس طرف منہ کر کے پڑھی جائے کیونکہ جب اللہ کے علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تو لامحالہ طور پہ بیت المقدس بالکل پیچھے رہ جاتا کیونکہ مدینہ بیچ میں ہے آپ مکہ کی طرف منہ کرتے تو دوسری طرف پیچھے ہو جاتا اور ادھر منہ کرتے تو پھر منہ آپ کا جو تھا وہ بیت اللہ سے مختلف ہوتا اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا اور یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا آپ کے اوپر وہی خفی کے ذریعے سے یہ بات ہوئی یا آپ کا اپنا اجتہاد تھا بعض نے یہ تک کہا لیکن قرآن پاک میں یہ حکم کہیں بھی نہیں ملتا کہ مدینہ آنے کے بعد آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ آپ بیت المقدس کی طرف مکر کے نماز پڑھیں لیکن روایات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سولہ یا سترہ سکسٹین ٹو سیونٹین منتھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اس صورت میں قبلہ جو تھا بیت المقدس بنتا تو خانہ کعبہ بالکل پیچھے رہتا لیکن چونکہ شروع سے آپ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے آئے تھے سارے انبیاء کرام کا قبلہ بھی وہی تھا اور یہود اور نصارہ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ آخری نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اور اس کی امت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مل جائے اس نیت سے اس امید سے آپ آسمان کی طرف دیکھتے امید بھری نگاہوں کے ساتھ لہٰذا آپ کی امید پوری ہوئی جب آپ ایک موقع پہ کسی جگہ دوسروں کے ساتھ مل کر ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے دو رکتیں ادا ہو چکی تھی تیسری رکت کے رکوع میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے لہٰذا اب آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے چنانچہ آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بدلا اور یہ رجب یا شابان کے مہینے میں سن دو ہجری میں حکم نازل ہوا تھا ابن سعد کی روایت میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی بشر بن برا ایک صحابی کے گھر میں ایک دعوت میں تھے زہر کا وقت ہوا آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے دو رکتیں پڑھا چکے تیسری رکت میں وہی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی جو اسی رکوع میں آئے گی ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں تو آپ کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ تھے رکوع ہی کی حالت میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر گئے اور اس کے بعد پھر مدینہ اور اس کے اطراف میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اب قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا اور برا بھی نازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ جب مداندی کی آواز گئی تو لوگ رکوع کی حالت میں تھے حکم سنتے ہی اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے اسی طرح حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی کیونکہ اس وقت اتنا کمیونیکیشن سٹرونگ نہیں تھا کہ ایک منٹ میں ساری دنیا میں خبر پھیل جائے تو جہاں جہاں خبر پہنچتی گئی لوگ کرتے گئے حتیٰ کہ بنی سلمہ اور اسی طرح کبا کے لوگ جو ہیں ان تک اگلے دن کی فجر کے وقت بات پہنچی لوگ ایک رکت نماز پڑھ چکے تھے اور ان کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی کہ قبلہ بدل چکا ہے تو فوراً ہی سب نے اپنا رخ بدل دیا اور نتیجہ کیا ہوا کہ سب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے اور یہ تبدیلی کہ انیس بیس کی تبدیلی نہیں تھی بالکل مشرق سے مغرب تھی حتیٰ کہ یہ ترتیب اس طرح سے پلٹی کہ جو عورتوں کی صفحے پیچھے ہوتی ہیں وہ مردوں کی جگہ پہ آئیں اور مرد آگے آئے ذرا تصور میں لیں کہ کہاں سے امام کو گھوم کے واپس پورا پلٹ کے آنا پڑا اور بالکل جیسے اپ سائڈ ڈاؤن کہہ لیں یعنی ادھر سے چیز ادھر ہوئی لیکن کسی نے کوئی چوچ راہ نہیں کیا کوئی بات نہیں کی اور اللہ کا حکم مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ لوگ جو ہمیشہ ہی باتیں پکڑنے کی کوشش میں ہوتے ہیں انہوں نے اس پہ بہت سارے فتنے اٹھائے اور ان کو یہ تھا کہ یہ کیسا دین ہے کہ بار بار ہمیں مختلف قسم کے حکم دیتا ہے ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی تھے اور مرتد ہو گئے کبھی بھی کوئی قبلہ تبدیل ہوتا ہے نا تو بہت شور اٹھتا ہے سوسائٹی میں چاہے وہ خانہ کعبہ کی طرف مڑنا ہو یا زندگی کو بے دینی سے دین کی طرف لانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئے لوگ بہت زیادہ شور مچانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ شور اٹھتا اور وہ مسئلہ پیدا ہوتا اپنے نبی کو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہی خبر کر دی کیا کہ سیقول الصفا من الناس ان قریب بے وقوفوں میں سے کچھ لوگ یا لوگوں میں سے کچھ کم عقل لوگ یہ کہیں گے کیا کہیں گے ماں واللہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو ولہ تولیت کہتے ہیں پھرنے کو یعنی پوری سائڈ کے ساتھ پلٹنا چہرے کا بھی پلٹ جانا یعنی ان قریب صفحات صفیح ان کی جمع ہے اور صفاحت ہم پیچھے دیکھ چکے پچھلے پارے کے اندر کہ بیوقوفی دو وجہ سے ہوتی ہے کم علمی کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے یا کم علمی اور کم کم عقلی کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہاں اس سے مراد کون ہیں صفحہ سے مسلمانوں کے وہ لوگ جن کے دلوں میں بھی ایمان پورا نہیں آیا تھا فتنوں کی تلاش میں رہتے تھے ابھی ایمان نے جڑیں نہیں پکڑی تھی دل کے اندر اور ہوا چلتے ہی وہ درخت گرنے لگتے ہیں اسی طرح صفحہ خاص سے بطور خاص جہاں مراد مدینہ میں رہنے والے یہود تھے اور ان یہود میں سے بھی ان کے علماء کیونکہ کسی بھی کمیونٹی کو ایکسپلائٹ کرنے والے جوش دلانے والے عموماً مذہبی رہنما ہی ہوتے ہیں تو مذہبی رہنماؤں نے یہ شور مچا دیا کہ دیکھو دیکھو ایک اور بات ان کی پتہ چل گئی اور وہ کیا کہ کل تک ایک قبلے پہ تھے آج دوسرے پہ اب ان سے پوچھو کہ پچھلا ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے یا کیا یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں یعنی پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے ابھی حکم نہیں آیا جہاں آیت آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی یہاں دیکھیے تقدیم اور تاخیر ہے تقدیم کیا کہتے ہیں کوئی چیز جو ابھی ہونی تھی اس کو وقت سے پہلے لے گئے مثلا کوئی کام دو بجے ہونا تھا اور بارہ بجے اس کی بات کر دی اور تاخیر کیا ہوتی ہے کہ جو کام بارہ بجے ہونا تھا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا اس کا اعتراض اس کی بات نہ کی اور اس کو دو بجے تک لے گئے تو قرآن پاک کی کچھ حیات میں نزول کے اعتبار سے یا حالات اور واقعات کے اعتبار سے تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بات کو آسان سمجھنے کے لیے کہ سیقول والی آیت 142 آیت جو نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آنے والے ایک فتنے اور ایک پروپیگنڈے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تیار کر دیا کیونکہ میں نے بعض لوگوں کی زبان سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت قبلے کی تبدیلی کے موقع پہ نازل ہوئی نہیں یہ آیت قبلے کی تبدیلی کے حکم سے پہلے نازل ہوئی وہ آیت ابھی آنے والی ہے اور یہی انداز ہمیں صورت توبہ میں بھی ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو راستے میں خبر دے دی تھی کہ یا تذیرون علیک آپ کی طرف لوگ آئیں گے بزر باندھتے ہوئے اور بہانے کر کے سچے جھوٹے عذر کر کے آپ کی نظروں میں سچا بنیں گے تو آپ ان کے بارے میں مختات رہیے گا تو یہ انداز بہت جگہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ہی نبی کو بتا دیتا ہے کہ اب یہ طوفان اٹھنے والا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ بھی دین کی طرف آئے گا اس کی طرف بھی پروپیگنڈوں کا رخ ہونے لگے گا طوفان اٹھتے رہیں گے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ایک خاص قسم کی ذہنی سوچ رکھتے ہیں جن کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے وہ اعمال کی روح کی بجائے ظاہری چیزوں کے اوپر اتنی توجہ دینے لگتے ہیں کہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ مطلب پروموٹ کرنے لگتے ہیں ان چیزوں کو اتنی ہوا دینے لگتے ہیں کہ لوگوں کو بظاہر چیزوں میں الجھا کر قبلہ کدھر ہو کیا ہو کیسے کیا جائے عبادت کے ظاہری ریچولز ہاتھ کہاں باندھے جائیں طرف الدین کیا جائے کہ نہ کیا جائے اس طرح کی چیزوں میں قوم کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ ان کاموں کا ان عبادات کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سوچ کی عکاسی کی ہے کہ جو اصل حکم کو ماننے کی بجائے ظاہری چیزوں کو مانتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کہیں گے یہ لوگ ما واللہم کس نے پھر دیا ان کو ہم کون ہے ادھر مسلمان جو اس وقت موجود تھے مدینہ میں کس نے پھیر دیا ان کو ان قبلتیہم ان کے قبلے سے التی کانو علیہ جس پر وہ تھے کون سا قبلہ تھا وہ پہلا قبلہ کون سا آپ دیکھیے بیت المقدس اچھا لفظ کیا ہوتا ہے مقدس مقدس مف کا وزن ہوتا ہے ان قبلتی ملتی سے مراد بیت المقدس ہے کانو علیہ جس پر یہ تھے یہ کانو علیہ کی ڈیوریشن کتنی ہے سولہ سے سترہ مہینے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ایسے لوگوں سے کیسے نپٹا جائے معافیاں مانگی جائیں صفائیاں پیش کی جائیں معذرت کی جائے sorry sorry no actually actually oh basically basically نہیں یہ انداز کہیں نہیں ہے اور قرآن پاک ہی سے ہم فتنوں اور پروپیگنڈوں سے نبٹنے کا طریقہ سیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے نہ جواب میں کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہم کون تم کون ہم صحیح نہیں خانہ کعبہ ٹھیک ہے اللہ کی قسم یہ پہلا کعبہ تھا نہیں تم نے سلیمان کے دور میں بدلا کچھ نہیں سکھایا بس بات پلٹ دو قل اللہ المشرق والمغرب ارے بھائی سے کیا ہوتا ہے مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے کیوں بحثیں کرتے ہو کیوں جھگڑے کرتے ہو خانہ کعبہ جو ہے وہ تو ایک وحدت کے لیے ہے وہ تو امت کو جمع کرنے کے لیے ہے ایک نقطے پہ فوکس کرنے کے لیے اصل عبادت تو اللہ کی کی جاتی ہے یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے کیوں اگر ہم نے کعبہ کو سجدہ کیا تو وہ بھی تو پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہی ہے تو پھر اگر پتھر کے بنے ہوئے کسی بت کے آگے کوئی ہندو جھکتا ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور بہت سارے مسلمان نا سمجھی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے سورت قریش میں آتا ہے لی لافی قریش ایلافم رحلت الشتاء والصیف فلیابدو رب حاصل بیت یہ بہت اہم نقطہ ہے ہم یہ نہیں کہتے فلیابدو حاضل بیت اس گھر کی عبادت کرو نہیں رب حاضل بیت اللہ کی عبادت میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو اصل پھر عبادت کعبہ کی نہیں ہے سجدہ کعبہ کو نہیں کیا جا رہا بلکہ اللہ کی ذات و مشرق اور مغرب کی ساری جہتوں سے پاک ہے وہ تو بالکل بے نیاز ہے ایک کسی چیز سے اس کا حال تو کیا ہے کہ انسان جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر بندے کے دل کی بات سنتا ہے اس کے اندر کے حالات کو جانتا ہے لیکن اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو چھوڑ کر صرف انہی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں تو گویا کہ ہم نے دین کی ظاہریت پہ بات کی نہیں یہ دین ہے یشاؤ وہ راہ چلاتا ہے وہ دکھاتا ہے راہ وہ چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم سیدھے راستے پہ گویا کہ اس ایک قائد میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمیں بتا دی پہلی بات یہ بتا دی کہ کسی کی محبت کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ آنے والے وقت کے لیے اس کو تیار کر دے ماں باپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے اپنے بچوں کو کسی مشکل کا شکار ہونے سے پہلے ہی وان کر دیا جائے آگاہ کر دیا جائے کہ یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے فتنے یا ایسی چیز کے جس سے ایک دم ہا ہو شروع ہو جائے گھبرانا نہیں چاہیے مخالفین کی عادت ہی ہوتی ہے اعتراض کرنے کی اور جو لوگ غلطیاں چننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی غلطی مل جاتی ہے لیکن انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے بندہ جب اپنا محاسبہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھے تو پھر وہ ان باتوں سے نہیں گھبراتا اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قبلہ جو ہے وہ مقصد عبادت نہیں ہے ایک جہت دی گئی تھوڑی سی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ لفظ قبلہ کیا ہوتا ہے دیکھیے قبلہ کا لفظ قاف با لام سے ہے مقابل کا لفظ اسی سے آتا ہے قبول کا لفظ مقابلہ آمنے سامنے کی بات ہے یعنی سمت توجہ وہ چیز جس کی طرف رخ کیا جائے اب دیکھیے کہ مومن کا رخ تو ہر عبادت میں صرف اللہ لا شریک کی طرف ہوتا ہے اس کی ذات تو مشرق اور مغرب شمال اور جنوب کی قید اور سمت سے بالا تر ہے کسی خاص طرف رخ کریں تو اللہ تعالیٰ دکھے اور دوسری طرف رخ کریں تو نہ دکھے ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت بننے کے ناطے سے ایک وحدت میں پرویا دنیا میں اسلام سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو عموماً لوگوں کو کن چیزوں کے اندر بانٹا گیا کسی نے رنگ کی بنیاد پہ کلاسیفائی کیا لوگوں کو گورے کے صورت میں کالے کے صورت میں کسی نے زبان کی بنیاد پہ جمع کرنا چاہا عربی اور اجمی کے فرق کے ساتھ کسی نے قومیت کے نام پہ جمع کیا ہم ایک قوم اور دوسرے دوسری قوم کسی نے دولت کے نام پہ کلاسیفائی کیا کہ یہ امیر ملک ہیں اور یہ غریب ملک ہیں کسی نے مشرقی اور مغربی ملکوں کے نام پہ لوگوں کو جوڑنا چاہا نتیجہ کیا ہوا ساری بانٹ غیر فطری ہے اسلام نے نہ ہمیں جغرافیائی حدوں پہ بند کیا کہ تم سارے مکہ میں چلے جاؤ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کوچ کا حکم دیا جاتا سارے سعودی عرب میں جاؤ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ جاؤ اور بس یہ ہے تمہاری پہچان نہ اسلام نے ہمیں کوئی یونیفارم دیا کبھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو اگر پڑھا ہے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی ایک خاص یونیفارم تھا مسلمانوں کا کوئی رنگ کوئی رنگ اسلامی رنگ نہیں ہے کوئی کوئی لباس لباس اسلامی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اللہ کے نبی جو پہنتے تھے اس کو دیکھ کے ہم اس محبت میں پہنے بڑی اچھی بات ہے لیکن فرض نہیں کیا نہ کوئی تلک ہمارا مذہبی نشان ہے نہ کوئی مانگ میں رنگ بھرنا ہمارا نشان ہے لیکن اسلام نے جو وحدت دی ہے نا وہ عقیدے کی وحدت ہے فکر اور خیال کی وحدت ہے ایک رب کے پجاری کہیں بھی ہوں کسی رنگ کے ہوں کسی ملک میں ہوں مالی طور پہ محکم ہوں یا کمزور ہوں وہ مسلمان ہیں سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتن والی بات کہ اللہ کا رنگ رنگا جاتا ہے بندہ اس میں اور پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہوا کیا کہ ساری دنیا میں مسلمان رہ سکتے ہیں مسلمان امیر بھی ہو سکتے ہیں غریب بھی ہو سکتے ہیں تو ضرورت پیش آتی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک نقطے پہ جوڑا جائے اور وہ نقطہ کیا ہے قبلہ خانہ کعبہ بس قبلے کی جو اہمیت ہے یا مسلمان نماز میں ایک خاص ڈائریکشن کی طرف منہ جو کرتے ہیں اس کی وجہ عبادت نہیں ہے یونٹی ہے وحدت ہے مثلا اس ہال میں ہم جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اگر نماز کا وقت آ جائے اور کہا جائے جو جدھر منہ کر کے مرضی نماز پڑھ لے تو آپ سوچئے کیا نماز پڑھنی ممکن رہے گی ٹکراؤ ہوگا نا کسی کو نہیں پتا کہ ابھی کون کس پل رکو گر جائے گا کون کس کے سر کے اوپر سچدہ کر دے گا اس کی بجائے اگر کہا جائے کہ صفحے بنا لیں تو آپ دیکھیے کہ اس ہال کو بھی ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں تو سارے یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت کو ڈسپلن سکھایا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے یہ بات بتا دی کہ ساری امت جو ہے وہ ایک ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی اور بس لیکن توجہ اللہ کی طرف رہے گی بعض لوگ جب دین کے نام پہ شدت کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اتنی باریک لائن کھینچنا چاہتے ہیں کہ انیس بیس کا فرق ہو جائے قبلے کے تعین میں تو وہ فتوے دے دیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی کمپس کے ساتھ یوز کرتے ہیں یعنی ایک سیدھی لائن جیسے اگر انیس بیس کا فرق پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی لیکن جس اللہ کی ذات نے ہمیں خانہ کعبہ کی طرف حکم کر دیا کہ نماز پڑھو اور جس نبی کی اتباع میں ہم پڑھتے ہیں انہوں نے صرف ہمیں نمازوں کا قبلہ نہیں سکھایا انہوں نے ہمیں شادیوں کے قبلے بھی سکھائے انہوں نے ہمیں موت کے قبلے بھی سکھائے انہوں نے تجارت کے قبلے بھی درست کرائے انہوں نے جینا مرنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب سکھایا ہر کام کرتے ہوئے ہم من مانی کرنا چاہتے ہیں اپنی برادری کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے خاندان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن جو ہی نماز کی بات آتی ہے تو شدت برتنے لگتے ہیں یہ درست بات نہیں یہ ایک چیز کو لینا اور دوسری چیز کو چھوڑنا ہے افتو نبی بات دل کتابی و تک فرون نہ بھی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ دیکھیے آپ کے اوپر بڑی باتیں ہونے والی ہیں غم نہ کریں اور حقیقت ہے کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تھوڑے دن کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی بات سننی ہی پڑتی ہے یہ دین کی شان ہے گھبرائیے نہیں ہر طوفان اپنے وقت پہ ختم ہو جاتا ہے آپ کو کسی قسم کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہاں یہاں یہ بات پتہ چل گئی کہ بات بے بات پہ اعتراض کرنا یہ بے وقوفوں کی علامت ہوتی ہے کتنی واضح بات ہے صفحہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا یعنی بے وقوف کون ہے اصل میں جو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرے تقدیر پر اعتراض کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرے کتاب کے حکموں پر اعتراض کرے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من الناس ایمان والے نہیں نہیں کہا کہا من المومنین کیونکہ ایمان والا اس طرح کی بے نہیں کر سکتا کیونکہ مومن کبھی بے وقوف اور احمق نہیں ہوتا پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا ان کو یہ بات بتانے کے بعد بس ابھی ذہنی تیاری کر دی ذہن سازی کر دی اور بتا دیا گیا کہ ان باتوں میں الجھنا نہیں صفائی نہ پیش کرنا کیونکہ تم جتنی صفائی پیش کرو گے وہ تمہیں اتنا ہی اور تنگ کریں گے یہاں ایک یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ فتنوں کو دبانے کا طریقہ بھی بتا دیا کبھی کوئی آپ کے خلاف بات کرے خاندان میں آپ کے ساتھ رہنے والوں میں ایک گھر میں رہتے ہوئے نن بھابھی کا بھابھی نن کا ساس بہو کا ماں بیٹی کا کسی کا کوئی معاملہ ہو اور آپ سمجھیں کہ ایک بیچ میں ہے اور چاروں طرف سے آپ پہ باتیں پڑھ رہی ہیں تو آپ نے ان کی باتوں کو دہرانا نہیں ہے نہ یہ کہنے اللہ کی قسم نہیں عموماً لوگ کیا تر رونے لگ جاتے ہیں بڑے بڑے آنسو بہاتے ہیں نہیں خدا کی قسم ہم ایسے نہیں میں نے اس نیت سے نہیں کہا تھا میرا یہ مقصد نہیں تھا آپ کو کیا پتہ میں کتنی مخلص ہوں کوئی کہہ رہا نا پہلے چپ کر کے سنیں آپ چپ ہو جائیں گے نا تو کہنے اللہ خود ہی کانپنے لگے یہ کیا ہوا کچھ غلط تو نہیں کر پوری بات کرنے دے مثال ہے کوئی آپ کے منہ پہ آ کے کوئی بات کہہ دے آپ کیا فتنے پھیلا رہے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں بجائے آپ اس کے صفائی پیش کریں آپ کہیں جی اور کچھ اور کچھ اچھا ٹھیک ہے پھر خدا حافظ یعنی ایک لفظ سے بھی اس کا جواب نہ دیں اللہ کے نب سے وسلم کی منہ پہ لوگ آ کے کہا کرتے تھے کہ آپ مزمم ہیں تو آپ کہتے پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں میں تو محمد ہوں بس چل پڑے نہ آپ نے گسفائی پیش کی نہ آنسو بہائے نہ روئے نہ دھوئے ہمارے معاشرتی مسائل میں سے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ مسائل صرف اس ایک عادت پہ عمل کرنے سے ختم ہو سکتے ہیں گھریلو سیاست ہو یا خاندانی سیاست ہو آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں صرف بیان بازی ہوتی ہے فلاں جماعت کے لیڈر نے یہ بیان دیا اگلے دن اسی جگہ پہ اس جو لیڈر ہے اس کی صفائی پیش کی جاتی ہے ہمارے خلاف یہ بات کی گئی ہم آئیں آپ کو صفائی پیش کرتے ہیں تیسرے دن کے اخبار میں وہ پہلے والا پھر اس کا کوئی اور اینگل کھولتا ہے یہی حال آج دینداروں میں ہونے لگا ایک دیندار اٹھ کے تقریر کرتا ہے دوسرا اس کے خلاف پھر بیان دیتا ہے کہ دیکھیں یہ ایسے کرتے ہیں پھر تیسرا اس دن اس دوسرے کے اوپر بات کرتا ہے اور کشتی اور اکھاڑا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل اللہ المشرق والمغرب انہوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ مشرق اور مغرب کس کا ہے نہیں پوچھی تھی تو پتا چلا کہ بات بدل دو کھانا کھائیں گی آپ چائے پئیں گے آپ وہ کہے گا یہ میں نے کس کو کہہ دیا کوئی آپ کا سر بھی پھاڑنے آ رہا ہے نا آپ کے گھر میں تو کام پہ نہیں دروازہ کھول کے بیٹھے بولنے دے بولنے دے پھر آپ کیا آئی بیٹھیے نا آئے میں آپ کی مدد کروں کوٹ اتارنے میں آئے میں آپ کا جوتا اتاروں کل وتھ کائنڈنس اللہ کے نبی نے جو انقلاب برپا کیا تھا نا وہ لوگوں کے مقابلے کر کے نہیں کیا تھا اور اللہ کرے آج کے دینی رہنماؤں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ممبروں پہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے کی بجائے اپنے قبلے درست کرنے کی کوشش کر لی جائے پھر اس کے بعد اگلی بات دیکھیے اصل اب جو قبلے کی تبدیلی کے پیچھے حقیقت چھپی ہوئی تھی نا اس کو کھولا جا رہا ہے وہ کزالی کجال نا کمت و الناس اور اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا تاکہ آپ لوگوں پر گواہی دینے والے بن جائیں وہ یقون رسول علیکم شہیدہ اور رسول تم پر گواہی دینے والا بن جائے یعنی رسول تمہارے اوپر اس بات کی گواہی دے کہ تم اس بات کو سن کر ماننے والے ہو یہ ہے علت عین لام تا علت کہتے ہیں وجہ کو ویسے تو بیماری کو کہتے ہیں علیل کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اسی سے ہے یہ اسی روٹ سے یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا گیا بظاہر یہ ایک مرکز عبادت کا بدلنا تھا ایسے ہی جیسے ایک ہال سے نکل کے کوئی دوسرے ہال میں چلا جائے لیکن در حقیقت یہ ایک امت کی تبدیلی تھی پچھلے پارے میں ہم مسلسل دس رکو تک بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے واقعات پڑھتے آئے اللہ تعالیٰ نے خوب موقع دیا ان کو سنبھل جاؤ تین بار کہا کہ یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی علیہ علیکم یاد کرو نعمتیں پہچانو تم کس کی اولاد ہو اپنے باپ کی لاج رکھو تم اسرائیل کے بچے ہو کہتے کہتے جب انہوں نے بات نہ مانی خوب موقع دیا گیا ان کو بات مان جاؤ بات مان جاؤ جب نہ مانا اور مسلسل تیرہ سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہی رہے تھے مدینہ میں لیکن ان کے فتنے مکہ میں بھی پہنچتے رہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آگے اور ہی تکلیف ان کو ہوئی تقریباً ڈیڑھ سال تک اللہ کے نفس وسلم اسی کیفیت میں رہے اب وقت آ گیا تھا یہود کو خوب موقع دے دیا تھا نبی بالکل ان کے گھر میں لا کے بٹھا دیا کہ شاید مکہ جانا تمہیں مشکل ہے چلو مدینہ میں تمہارے سامنے آؤ اور کہو اللہ اللہ اللہ الہ الا محمد رسول لیکن وہ نہیں مانے انہوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا نتیجہ کیا ہوا اللہ نے اپنا فائنل فیصلہ سنا دیا کہ بس ختم اقتدار ختم اب تختہ الٹ دیا جائے گا کل تک بنی اسرائیل کو جو عزت اور آنر حاصل تھی اب اس کی جگہ امت مسلمہ کو لایا جا رہا ہے قبلے کی تبدیلی سمبل تھا یہ سمبولک فارم ہے علامت تھی اس بات کی کہ کل تک بنی اسرائیل اور یہود جس منصب جس عزت کی کرسی پہ بیٹھے تھے اللہ نے انسانیت کی بھلائی اور خیر کا کام ان کے ذمہ ڈالا تھا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی ذمہ داری دی تھی کہ تم معاشرے کے تعفن کو دور کرو گے یہاں کی گندگیوں کو دور کرو گے لیکن انہوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکنے اور نیکیوں کا حکم دینے کی بجائے آپس میں لڑنا شروع کر دیا فرقوں میں بٹ گئے قبیلوں کنبوں پہ فخر کرنے لگے دینی احکامات میں تبدیلی کر لی اور مذہب کے نام پہ فرقے بنا لیے اور جب ایسا ہوتا ہے نا تو پھر دین داروں کا سارا وقت آپس میں جھگڑے کرنے تصفیے کرنے ایک دوسرے کے عیب چننے میں لگنے لگتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے فاسق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے شیطان خوب زور لگا کے ان کو برائیوں پہ لگاتا ہے نتیجہ کیا ہوا معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جاتی ہے برائی بڑھتی ہے لوگ شراب پئیں لوگ جوا کھیلیں بچارے دین داروں کے پاس وقت ہی نہیں رہتا کہ وہ ان کی بھی کوئی حالت دیکھے ایسے کام کرنے لئے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کرے یہ آپس میں لڑتے رہے ہر تھوڑے دن بعد کوئی ایک دھماکہ کرا دیں گے تاکہ یہ دیندار ایک دوسرے پہ الزام لگائیں اور ہم جو گندگی پھیلا رہے ہیں وہ پھیلاتے رہے نتیجہ کیا ہوا اللہ نے منصب امامت سے معزول کیا کبھی آپ نے کوئی اخبار دیکھی ہو کسی ایک حسب اقتدار کو گرا کر حسب اختلاف سامنے آ گئی تختہ اُلڑ گیا یہ ایک قسم کا ایسا ہی تختہ الٹا جا رہا ہے قومیت کی بنیاد پہ اور امت مسلمہ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ کزالی کا اور اسی طرح کس طرح کزالی کا لفظ پیچھے سے چل رہا ہے کہ جس طرح ہم نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا ہے بالکل اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا اب تم بن گئی ہو امت وسط وسط کا لفظ قابل توجہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سین پہ زبر ہوگی تو یہ وسط بنے گا وسط نہیں آپ کہیں گے بالکل معنی بدل جائے گا واؤ سین زبر اور تا وسط کا معنی ہوتا ہے مڈل بہترین یعنی عدل ہے اس کا معنی اس کے تین مختلف اینگل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امت وسط تم کو بنا دیا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو اعلیٰ کے معنوں میں کیونکہ ہر چیز کا جو وسط ہوتا ہے نا جو مڈل پورشن ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے آپ اور کچھ نہ کریں روٹی کو ہی دیکھ لیں جو سب سے بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے کنارے گر جائیں گے ٹوٹ جائیں گے جل جائیں گے لیکن مڈل محفوظ رہتا ہے آپ کسی بھی جگہ بیٹھیں اس کی دیواریں گر جائیں اس کے کنارے گریں لیکن درمیانی چیز مضبوط ہوتی ہے تو وسط کا ایک معنی کیا ہوتا ہے بہترین کن تم خیر امت نخری جت لناس کہ تم بہترین امت ہو ٹھیک ہے اسی طرح اس کا ایک دوسرا معنی بنتا ہے امت وسط کا کہ تم معتدل امت ہو معتدل کہتے ہیں بیلنسڈ کو ایکسٹریمسٹ نہیں ہو تم تم ٹیررسٹ نہیں ہو تم مڈل میں رہنے والے ہو اعتدال ہے تمہارے اندر تم بیلنسڈ قوم ہو اور تیسرا معنی ہے امت وسط کا کہ تم اللہ اور باقی امتوں کے بیچ میں ایک واسطہ ہو مین کے معنوں میں رسی روپ اب ان تینوں کو ہم انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہے پہلی بات یہ ہے کہ وجال ناکم اور دیکھیں یہ فیصلہ کس کا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کرے کہ ہم اس فیصلے کی قدر پہچان سکیں اور جو عزت اور آنر یہاں امت مسلمہ کو مل رہا ہے آج اللہ ہی معاف کرے کہ اکثریت اس سے غافل ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں عزت کیا ملی ہے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تم بہترین امت ہو خیر امت بہترین امت ہو بہترین کون ہوتا ہے کہ جو عدل پہ ہوتا ہے جو عدل نہیں کر سکتا نا وہ کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ترمسی میں ابو سعید الخدری کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ امت وسط سے مراد کیا ہے کہ تم عدل والی امت ہو یعنی بہترین امت ہو کیا پتا چلا کہ اس دنیا میں اگر عدل قائم کرے گی تو امت مسلمہ کرے گی ٹھیک ہے کل قیامت کے دن بھی یہ امت جو ہے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کیونکہ شخدا الناس کے لفظ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے اس کو جب ہم اگلا معنی دیکھیں گے تو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے دوسرا معنی آپ کے سامنے کیا گیا وسط کا اعتدال سے بیلنسڈ ریلیجن ہو اب اسلام کا تقابل دوسرے مذاہب سے کر کے دیکھیے تو امت وسط ہر لحاظ سے بالکل معتدل ہے کیسے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف ہیڈنگز کے انڈر سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اعتقاد کو دیکھیے عقیدے میں اعتدال کیا ہے اسلام سے پہلے دنیا میں جتنے مذاہب تھے انہوں نے یا تو رسولوں کو قتل کر دیا تھا یہود کی مثالیں ہم پڑھ چکے یا رسولوں کو اللہ کے بیٹے بنا دیا نصارہ کی مثال ہے اور ان کی عبادت کرنے لگے جیسے توبہ میں بھی آتا ہے وکالت یاد و ابن اللہ وکالت کال المسیح ابن اللہ ٹھیک ہے ایک طرف نبی کو قتل کر دیا جائے اور دوسری طرف بیٹا بنایا جائے اسی طرح صرف حضرت عیسیٰ کی ذات کو دیکھ لیں تو یہود نے ان کو ولد الزنا کہا نعوذ اللہ اور عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا جبکہ اسلام میں کیا تھا فرمایا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول اور کلیمت اللہ اللہ کا کلمہ بنایا اللہ کی ذات ایک ہے پچھلے قوموں میں عقیدے کے نام پہ لاکھوں بت بنائے ہندوازم میں ایک کروڑ سے زائد بتوں کی پوجا کی جاتی ہے بتوں سے مراد معبودوں کی اگر آپ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھیں تو ایک ایک قوم لاکھوں چیزوں کی پجاری ہے سانپوں کے وہ ماننے والے بندروں کی پوجا وہ کرنے والے ہر وہ چیز جس نے فائدہ دیا اس کی پوجا شروع ہو گئی کوئی آگ کو پوچھتا ہے کوئی کسی کو اللہ نے ہمیں عقیدے کے مطابق کیا اعتدال دیا کہ کل ہو اللہ حد یا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی تیار کیے تھے وہ کتنے تیز تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر جگہ پیش کیا بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کیا کہا صورت کیا فور میں آتا ہے ربو کا فقاتی ان نا ہا ہنا قائدون جب انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا کہ جاؤ لڑو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی جاؤ اور تمہارا رب بھی جائے نوزب اللہ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جب وہ فتح ہو جائے گا تو ہمیں خبر دینا ہم آ جائیں گے اس کے برعکس اللہ کے نبی کے صحابیوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں برکل غیمات تک جانے کی بھی بات کہیں گے تو ہم وہ بھی مان لیں گے تو لہٰذا اعتقاد اور عقیدے کے اعتبار سے اسلام سب سے زیادہ بیلنس ریلیجن ہے یا تو یہ بھی نہیں سکھاتا کہ نفس کے پجاری ہو جاؤ اور خواہشوں کے غلام ہو جاؤ اور یہ بھی نہیں سکھاتا کہ تم بالکل اللہ کو بھی چھوڑ دو دوسرا اعتدال دیکھیے عمل اور عبادت کا اعتدال ہے اسلام کے اندر کیونکہ عقیدے کے بعد عمل اور عبادت کا تعلق ہوتا ہے اس کا نام آتا ہے پچھلی شریعتوں میں کیا ہوا کہ اللہ کے حکموں کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیا رشوتیں لے کر اللہ کے احکامات میں تبدیلیاں کر دیں غلط فتوے دیے ہیلے اور بہانے کیے پچھلے پورے پارے میں ہم بڑھ چکے عبادت سے جان چھڑانے کے لیے کیا کچھ کیا کچھ نے ترک دنیا کے نام پہ رہبانیت شروع کر دی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا اور سختیاں جھیلنے کو عبادت اور ثواب کہنے لگے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو رہبانیت کو ظلم قرار دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر مر مٹنے کے جذبے پیدا کر دیے کیسر و کسرا کے تخت و تاج کے مالک بن کر دنیا کو یہ دکھا دیا کہ دیانت اور سیاست اور دین اور دنیا میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے مذہب صرف مسجدوں یا خانقاہوں میں بیٹھ کے عبادت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ دنیا میں چلتے پھرتے کام کرنے کا نام ہے لہٰذا آج بھی آپ دیکھیے تو اسلام ہمیں کتنا بیلنس سکھاتا ہے دن میں پانچ نمازیں پڑھو ایک گھنٹہ لگا لو گے ڈیڑھ لگا لو گے باقی تم معاش کے لیے نکلتے ہو تو بھی تمہاری عبادت ہے گھر میں بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو تو بھی عبادت ہے یعنی ایک بیلنس ریلیجن ہے یہ ہے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا پھر اسی طرح تیسرا عدل آپ دیکھیں تو معاشرتی اور تمدنی عدل ہے معاشرت اور تمدن کو دیکھے تو پچھلی قوموں کا حال کیا تھا کہ انسانی حقوق کی پرواہ نہیں حق اور ناحق کا فرق مٹ چکا تھا کوئی کسی کو مار دے قتل کر دے لوٹ مار کرے عام بات تھی امیروں کے پاس سب کچھ تھا غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہوتے ہوتے یہاں تک باتیں ہوئیں کہ عورتوں کو انسانی حقوق دینا تو دور کی بات ہے ان کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی بچپن میں ان کو زندہ مار دیا جاتا تھا اور زندہ دفن کیا جاتا تھا شوہر کے ساتھ جلا کے ستی کرنے کی رسم کا رواج ہو چکا تھا اس طریقے سے لوگوں کو بالکل دوسری طرف کر دیا گیا تھا اور عرب کی مشہور جنگ ایک تھی اس کو بسوس کی حرب کہتے ہیں حرب بسوس مسلسل سو برس تک جاری رہی جنگ بواس دو سو سال تک جاری رہی اور اس طرح کا دین تھا کہ جہاں کچھ بھی لگتا تھا کہ صحیح نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہوا عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق جانوروں کے بچوں کے یتیموں کے مسکینوں کے حقوق دیے کیسے لگتا ہے کہ پورے پسے ہوئے طبقے کو اسلام نے عزت دی پھر اسی طرح آپ دیکھیے اقتصادی اور مالی اعتدال کیسے اسلام میں منی میٹرز میں کہ دنیا کی ہر قوم جو ہے انہوں نے اس معاملے میں بھی گڑبڑ کی کچھ کہتے تھے جو کما لو سب حکومت کا ہے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اشتراکیت کے نام پہ کہ بس تم کماؤ حکومت سب کو دے گی دوسری طرف کہا کہ حلال حرام کی کوئی شرط نہیں اور جو کرو کرنا چاہو بس مقصد یہ کہ دولت کما لو اسلام نے آ کے کیا کیا بیلنس گائے صدقے کا نظام بنایا زکوٰۃ کا نظام دیا دولت کو گردش دی اگر آپ پورے دین کو صرف اس ایک لفظ کی روشنی میں چیک کر لیں تو الحمد للہ آپ کو یہ خوشی ہوگی سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا معتدل دین دیا ہم بہت بیلنس دین والے لوگ ہیں اسی طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں یہود نے دین میں سختیاں کر لی ہوئی تھی تقوا کے نام پہ اور نصارہ نے دین کو ٹھنڈا ڈھیلا کر لیا ہوا تھا شہوت کے نام پہ مثلا حالت حیض میں یہود جو تھے وہ عورت کو اتنا اچھوت سمجھتے کہ اس کے ہاتھ کا کھاتے بھی نہ اچھوت سمجھتے اور نصارہ اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کر لیتے تھے امبیلنس ہو گیا نا اسلام نے کیا کہا ایک خاص تعلق کے علاوہ باقی سب چیزیں جائز ہیں تو لہٰذا یہ تھا دوسرا معنی وجالنا امتم وسطہ کا تیسرا معنی جو بہت ہی زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کون سی امت ہے جو آخری نبی کی امت ہے جب سے دنیا بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک طریقہ کار کیا تھا کہ ایک نبی آتا تو ساتھ دوسرا آ جاتا مختلف علاقوں میں وہ نبی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرح بلاتے رہے کام چلتا رہا حجت تمام ہوتی رہی جن کے دل سچے تھے انہوں نے مان لیا جن کے دل میں کھوٹ تھا وہ نہ مانتے رہے اب ہوا کیا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں ختم ان کو دنیا سے جانا تھا لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں تک یہ دین کیسے جاتا ان کو اسلام کی دعوت کون دیتا تو اللہ نے یہ آنر امت مسلمہ کو دی کہ اب ان بیچارے لوگوں تک تم دین لے کے جاؤ گے جو مسلمان گھرامنے میں پیدا نہیں ہوئے ٹھیک ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہی سے اس کے کام میں سہولت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی امت مسلمہ کو اور وہ یہ تھی کہ یہ پیغام تم نے دوسروں تک لے کر جانا ہے صورت عمران آیت گیارہ میں ہم اس پہ تفصیل سے دیکھیں گے کن تم خیر تا اخرجت نہ تامرون معروف ہو نہل من کر و نو نہ تم بہترین امت ہو جو دنیا میں بھیجی گئی تم اچھے کاموں کا حکم دیتے